شابی کہتے ہیں میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا موسا علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھتے ہوئے کہا اے میرے رب کون سا جنتی سب سے کمتر درجے کا ہوگا اللہ فرمائے گا جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ایک شخص آئے گا اس سے کہا جائے گا تو بھی جنت میں داخل ہو جا وہ کہے گا میں کیسے داخل ہو جاؤں جب کہ لوگ پہلے پہنچ کر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں لے لی ہیں آپ نے فرمایا اس سے کہا جائے گا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے اتنا تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم اس سے راضی و خوش ہوگے وہ کہے گا ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں اس سے کہا جائے گا تو جا تیرے لیے یہ ہے اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں اس سے پھر کہا جائے گا جاؤ تمہارے لیے یہ سب کچھ اور اس سے دس گنا اور بھی وہ کہے گا میرے رب بس میں راضی ہو گیا تو اس سے کہا جائے گا اس ساری بخشش و عطا کے باوجود تمہارا جی اور نفس جو کچھ چاہے اور جس چیز سے بھی تمہیں لذت ملے وہ سب تمہارے لیے ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھانوے یہ حدیث صحیح ہے